امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عطبہ بن ابی وقاص کافر نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمان کو مرتے وقت وصیت کی تھی کہ زماں کی باندھی کا لڑکا میرا ہے اس لیے اسے تم اپنے قبضے میں لے لینا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فتح مکہ کے سال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور وہ اس کے متعلق مجھے وصیت کر گئے ہیں لیکن عبد بن زمان نے اٹھ کر کہا کہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے آخر دونوں یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور مجھے اس کی انہوں نے وسیعت کی تھی اور عبد بن زمان نے عرض کیا یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے انہی کے بستر پر اس کی پیدائش ہوئی تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بن زماں لڑکا تو تمہارے ہی ساتھ رہے گا اس کے بعد فرمایا بچہ اسی کا ہوتا ہے جو جائز شوہر یا مالک ہو جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہو اور حرام کار کے حصے میں پتھروں کی سزا ہے پھر سودا بنت زماں رضی اللہ عنہ سے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کر کیونکہ آپ نے اتبا کی شباہت اس لڑکے میں محسوس کر لی تھی اس کے بعد اس لڑکے نے سودا رضی اللہ عنہ کو کبھی نہ دیکھا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تریپن